فرمایا پیدائش کے بعد جتنی ضروریات کی نعمتیں تھیں پیدائش سے لے کر آج تک اللہ نعمتیں دیتا چلا گیا اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اگر بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو دین میں کوئی گناہ کرتا ہے تو میں رات تک تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں اگر رات میں کوئی گناہ کرتا ہے تو میں دین تک تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے پھر بھی اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اللہ کا کرم تو دیکھیے مجھ پر اور آپ پر پھر بھی اللہ مجھے اور آپ کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہفتے میں ویک میں ایک رات ایک دن ایسا عطا فرماتا ہوں جس میں اپنے بندوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں اور وہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہے اگر بندہ پورے ہفتے کے کیے ہوئے گناہ کا اگر اس دین میں اور اس رات میں صحیح طور پر اگر توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اگر پھر بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میں سال میں کچھ ایام کچھ راتیں کچھ گھڑیاں ایسی عطا فرماتا ہوں میرا بندہ اگر ان گھڑیوں کی قدر کر لے گا تو بھی اس کے گناہ کو میں معاف کر دوں گا اور یہی ہمیں رمضان کی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اتنی بابرکت گھڑیاں ہیں ہر لمحے کی قدر دانی کی ضرورت ہے ایسی رات ہی عطا فرمائی ہے اگر قدر کرو تو ہر رات ہی شب قدر ہے ایسی گھڑیاں اللہ نے عطا فرمائی ہمارے اکابرین کی زندگیاں اگر اٹھائیں تو رمضان کی کیسی قدر فرماتے تھے ہمارے اجر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے واقعات پڑھیں رمضان جب آتی تھیں پوری پوری رات قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے قرائے کرام اور حفاظ کرام سے یہاں تک کہ دس بارہ دن کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ کی طبیعت میں اتنی کمزوری اتنی کمزوری آ چکی گھر والوں نے کہا کہ حضرت ایک رات تو آپ آرام فرما لیں فرمایا آئندہ رمضان مجھے ملا یا نہیں ملا یہاں تک کہ حافظ صاحب صاحب کو بلا کر یہ کہا گھر والوں نے کہ آج آپ دو تین پارے سنا کر یہ کہو کہ میں بیمار ہوں تھکا ہوا ہوں ہو سکتا ہے اس بہانے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رات میں آرام فرما لے دس رات سے سوئے نہیں ہیں حافظ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے دو تین پارے سنا کر عابد صاحب نے فرمایا کہ آج تمہیں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں بہت تھکا ہوا ہوں اور طبیعت بھی ناشاز ہے حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرما تھی کہ آپ سو جائیں حافظ صاحب سو گئے یہاں تک کہ جب بجلی بند ہو چکی اندھیرا ہو چکا حضرت شیخ الین رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ صاحب قرآن کریم سناتے تھے ان کے پیر دبا رہے آہستہ آہستہ اچانک جب یہ اٹھے کہاں حضرت آپ میرے شیخ اور آپ میرے پیر دبا رہے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اس رات کام کیا کروں اور ہر رات تو آپ سے قرآن کریم سنا کرتا ہوں آج آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں نے چاہا کہ کم از کم آپ کے پیر دبا کر میں اس رات کی عبادت کو پورا کر لوں حب صاحب نے فرمایا حضرت میں نے تو یہ بہانہ اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کم از کم اس بہانے سے اس رات آرام فرما لیں یہ ہمارے اکابرین تھے ہمارے اجر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ زکریہ صاحب نور اللہ مرکدو ان لوگ رمضان کا کیسا اہتمام فرماتے تھے ہمیں ضرورت ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے ہم اس مہینے کی قدر دانی کرے ہماری اجر شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں صبح سے قرآن کی تلاوت دوپہر کے بعد قرآن کی تلاوت رات میں قرآن کی تلاوت یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان کے ایک دوست قریبی بلّے کے لیے آئے ظہر کے بعد آئے اثر تک دیکھا کہ قرآن کی تلاوت اثر کے بعد دیکھا کہ مغرب تک قرآن کی تلاوت یہ دوست کہنے پر مجبور ہو گیا حضرت رمضان تو ہم پر بھی آتا ہے لیکن آپ لوگوں پر تو رمضان گویا ایسا آیا ہے جی اب آپ پر ایک رمضان کا بخار چڑھا ہوا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنی پر اللہ علیہ رمضان میں تریپن قرآن تریسٹھ قرآن کریم کو پورا کرتی تھی تین تراوی میں ایک دین میں ایک رات میں ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں ہم رمضان المبارک کی ہر گھڑی کی قدردانی کریں اللہ نے ایک ایسا مہینہ ہم پر عطا فرمایا ہے جس میں روزے فرض کیے ہیں ظاہراً اگر دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے انسان سولہ سولہ سترہ گھنٹے تک بغیر کھائے بغیر پیے بغیر عورتوں سے ملے ہوئے ایک قربانی دے رہا ہے کیا کائنات کا مالک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھوکا سلائے وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو پیاسا رکھے لیکن بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہے تو آزماتا بھی ہے کوئی بڑی نعمت اللہ دینا چاہتا ہے تو آزماتا بھی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی ایک آزمائش ہو رہی ہے اللہ کوئی عظیم نعمت دینا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو انبیاء کرام علیہ سلاد وسلام کو بھی اللہ نے نعمت دی لیکن آزمایا بڑی آزمائشوں سے گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو قرآن کریم میں رب کائنات نے شانت فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام متعدد امتحانات سے گزر کر اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابراہیم کو امام اور اللہ نے اپنا خلیل اور جگری دوست بنا دیا لیکن آزمایا آزمایا تو کیسا آزما یہاں تک کہ فرشتے پوچھنے پر مجبور ہو گئے فرشتوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا بھائی معمولی چیز تھی کہ اللہ کی کھلت نصیب ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو آزما چکا ہوں فرشتے اگر تم بھی آزمانا ہو تو آزمانو ابراہیم کو ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آزمانے کے لیے ذرا دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ایک مرتبہ جنگل میں بکریا چراتے تھے ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں آزمانے کے لیے کہ ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا یہاں تک کہ فرشتے نے آ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو جملے ہیں وہ بولنا شروع کیا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے جو ہم تراوی کے موقع پر پڑھتے بھی ہیں یہی جملے فرشتے نے آ کر نجرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے یہ جملہ بولنا شروع کیے سبحان دل ملک والملکوت سبحان دل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت حضرت ابراہیم علیہ السلات نے فرمایا یہ تو بہت پیارے جملے ہیں میرے مالک کی تعریف ہو رہی ہے ایک مرتبہ جرا سنا دو ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ جملے سنا دو میرے محب کی تعریف ہو رہی ہے فرشتے نے کہا کہ یہ فری آف چارج نہیں ہے اس کا چارج لگے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے فرمایا کہ یہ بکریوں کا ریوا جو میرے پاس ہے ان بکریوں کے ریور میں سے آدھا ریور دے دوں گا لیکن جرا ایک مرتبہ یہ جملے پھر سنا دو مجھے آدھا ریور کا سیدا ہو چکا پھر سنائے فرشتے نے جملے حضرت ابراہیم علیہ السلاتوں نے فرمایا ریکویسٹ فرمائی جرا ایک مرتبہ یہ جملے پھر سنا دو فرشتے نے کہا کہ اب چارج کیا دو گے فرمایا بکڑیوں کا دوسرا آدھا ریور ہے وہ بھی دے دوں گا لیکن پھر ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے جملے مجھے سنا دو پھر فرشتے نے ایک مرتبہ سنایا پھر ریکویسٹ فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کے جملے مجھے پھر سنا دو فرمایا اب تو بکریوں کا ور بھی ختم ہو چکا اب چاچ کیا دو گے سنانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام نے فرمایا اب بکریوں کا ڈھیور تو لے کر جا رہے ہو چرواہی کی ضرورت تو آپ کو پڑے گی ابراہیم تمہاری بکریاں چڑھوایا کرے گا لیکن ذرا اللہ کی تعریف کے یہ جملے پھر ایک مرتبہ سنا دو معلوم یہ ہوتا ہے بھائی اللہ کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو آزماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو آزماتے رہے پھر نعمت دی کہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا میری اور آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کیا انعام دے گا اللہ انسان سولہ سولہ سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے جب بھوکا رہا پیاسا رہا اشرت یہ ہے کہ روزہ مقصد کے مطابق رکھا روزے کا مقصد یہ نہیں کہ بھوکا پیاسا رہنا بھائی انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھے زبان کا بھی روزہ ہو آزا کا بھی روزہ ہو کان کا بھی روزہ ہو کان سے کوئی غلط بات نہ سنے آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے یہاں تک کہ اعضا سے کوئی غلط کام نہ کرے یہ روزہ اصل روزہ ہے ورنہ انسان بھوکا رہا پیاسا رہا زبان سے گیبت سن کر رہا ہے کان سے غلط باتیں سن رہا ہے زبان سے غلط باتیں بول رہا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے تربیج شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مجھے ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن اپنے آنکھ کے گناہوں سے اپنے زبان کے گناہوں سے اور اپنے کان کے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اس نے بے مقصد کے مطابق روزہ رکھو گے تو فائدہ کیا ہے ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں من کمل کم لکون ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جاوے ایک نعمت دینا چاہتے ہیں تقوی کی روزے کا مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جاوے اور بھائی تقوی اتنی اہم چیز ہے تقوی کے معنی اللہ کا خوف اللہ کا در آج ہم تو تقوی کے نام ہی سے ڈرتے ہیں کہ تقوی تو ولیوں کا کام ہے بھائی تقوی کا مکلب تو ہر انسان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پورے تقوی سے سجایا ہے قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے جائیے دو چار آیتیں پڑھیں گی اللہ تقوی کی دعوت دو چار آیتیں پڑھیں گے اللہ تقوی کی دعوت دے رہا ہے گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو اللہ نے تقوی سے سجایا ہے اور بھائی تقوی کی اہمیت کا اندازہ بعض آیت ایسی ہیں اللہ ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم دے رہا ہے ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ تقوی کی دعوت دے رہا ہے چوتھے پارے میں ہم پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر بھی آپ بارہا سنتے ہیں یا سکون تسالون به والارحام ایک آیت میں اللہ دو مرتبہ تقوی کی دعوت دے رہا ہے اور پڑھتے ہیں ہم پڑھتے جائیں بانس آیتیں ایسی ملے گی ایک آیت میں اللہ دو مرتبہ تقوی کی دعوت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو اور بھائی اس سے بھی زیادہ اہمیت کا انداز آپ لگائیے اللہ قرآن کریم میں تقوی کے متعلق جو لفظ استعمال کرتا ہے وسیعت کا آپ جانتے ہیں کہ وسیعت وہ چیز ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی جو نصیحت ہوتی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ جو ہوتا ہے انسان آخری کلام کرتا ہے اس کو ہم وسیعت سے تعبیر فرماتے ہیں آخری کلام گویا آپ اندازہ لگائیں کائنات کا مالک یہ فرماتا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وسیعت ہے تم سے کائنات کا مالک فرما رہا ہے کس کے متعلق وسیعت کا لفظ استعمال فرمائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایشان فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ اللہ تعالیٰ ایشان فرماتے ہیں ہم نے وسیعت فرمائی جو تم سے پہلے آئے ہم نے وسیعت فرمائی اہل کتاب کو بھی اور تم کو بھی وسیعت فرماتے ہیں اپنی زندگیوں میں تکوا پیدا کرنا اللہ کا خوف پیدا کرنا اللہ کا دن پیدا فرمانا ان ساری آیتوں سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوا کتنی اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کے متعلق مجھ سے اور آپ کو وسیعت فرما رہے ہیں اور بھائی تقوا زندگیوں میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا خوف اگر زندگیوں میں پیدا ہو گیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں آج انسان یہ شکایت کرتا ہے مولانا ڈپریشن ہے میں کہتا ہوں قاری صاحب بہتے ہیں گویا قاری صاحب تو میرے ایک استاد کی حیثیت سے ہیں آپ جائیں کہ آج انسان یہ کہتا ہے ڈپریشن ہے تو آپ عربی گرامر میں آپ دیکھیں کہ عربی گرامر میں ڈپریشن کا معنی ادا کرنے والا کوئی لفظ ملتا ہے کہ جو ڈپریشن کا معنی ادا کرتا ہوں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تو دوسری قوموں سے ہم لے کر آئے ہیں ڈپریشن بھائی قرآن کریم کو تھا یہ مومن کبھی کبھی ڈپریشن ہو سکتا ہے قرآن میں تو اللہ منع فرما رہے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے چہیتوں کو اور اللہ کے پیاروں کو باہر کا بھی کوئی خوف نہیں اور اندر کا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا قرآن میں اللہ ایک آیت میں دو لفظ استعمال کر رہے خوف خوف معنی باہر کا در سانپ کا در دشمن کا در یہ بھی نہیں ہوتا اور غم کا معنی ہوتا ہے کہ اندر کا ٹینشن بھی نہیں ہوتا لیکن بھائی یہ لوگ کون ہیں آگے اللہ تعالیٰ اشار فرما رہے کون ہے یہ لوگ کہ جن کو باہر کا خوف بھی نہیں اندر کا ٹینشن بھی نہیں کون سی نعمت پر اللہ یہ نعمت دے گا قرآن کریم میں آگے اللہ اشار فرماتے اللہ یتکون جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں میں تکوا اختیار کر لیا ایمان کے بعد اگر تکوا ہوگا تو کوئی خوف اور ٹینشن ہوگا ہی نہیں ڈپریشن ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کی یاد پر تو دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن اللہ اشاد فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سب سے زیادہ امپورٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو آج ہماری زندگیوں میں ہم تقوا پیدا کریں اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے اللہ کا در نکل چکا ہے بھائی آج انسان گناہ کر رہا ہے لیکن اس کو احساس بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں ہم نے گناہوں کو گناہوں کی فہرست سے نکال دیا ہے گناہ کر رہا ہے اوپر سے تعویلات کے دروازے کھول رہے ہیں آج کا مسلمان سود کھا رہا ہے اور اوپر سے یہ کہتا ہے کہ مولانا سود کے حلال کے فتوی دے دو یہ ہے ضرور مسلمان آج ہم گناہ معائشہ سے دیکھا اللہ تعالیٰ کو صحابہ پوچھتے تھے معائشہ بتاؤ اللہ کے نبی سے آپ نے سنا ہے کہ انسان پر حالات عذاب اللہ کا غضب دھرتی کم کب آتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی امت میں جب تین چیزیں عام ہوگی ایک تو زینہ کاری دوسری ہے شراب خوری اور تیسری چیز ہے گناہ کے اوپر اصرار ہونے لگے گا کہ آج کے یہ لوگ گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہم ایک جوان رات کو ایک عورت کے ساتھ غلط باتیں کرتا ہے غلط تعلق گات کو غلط گزارتا ہے زینا کاری اور بدکاری کرتا ہے اور اپنے دس دوستوں کے سامنے وہ کہانی رات کی سناتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ گناہوں پر اصرار نہیں ہے بھائی خوف ہوتا تو چلو گناہ ہو گیا کبھی کسی کے سامنے زبان کھلتے ہوئے بھی در محسوس ہوتا مالک تیری نافرمانی کی اور آج لوگوں کے سامنے میں اس کو بیان کر رہا ہوں بہادری کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں گناہ کو گناہ سمجھے آج آج اگر میری بیٹی بغیر پردے کے بازاروں میں گھوم رہی ہے افسوس کی بات تو یہ ہے مسلمانوں ہم اپنے گھروں کی بے چینی کے شکار ہیں بے چینی کے حالات بیان کرتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے گھروں میں چین کے اسباب پیدا کیے کہ بے چینی کے اسباب پیدا کیے بات تو ذرا کروی لگے گی آج ہمارے گھروں سے اللہ کا حکم تھا قرآن کا پردے کا حکم آج ہمارے گھروں سے ہماری بیٹیوں سے ہماری عورتوں سے پردہ رخصت ہو چکا ہے بھائی پردے کی بات تو جانے دیجئے دو پتا بھی رخصت ہو چکا ہے بات تو کروی لگ رہی ہے لیکن مسلمانوں یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے پردے کا حکم اللہ نے اپنے کلام اللہ میں دیا ہے آج اگر ہم پردے کے متعلق ہمارے اکابرین جو تھے بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل فرماتے ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رین کا سفر کر رہے تھے ایک انگریز انگریزوں کا زمانہ تھا اس وقت ہندوستان میں ایک انگریز حضرت کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سوال کر دیا کہ آپ لوگوں نے تو عورتوں کو قید کر دیا ہے اسلام نے تو عورتوں کو گویا جیل میں ڈال دیا اور ایک کفن کی طرح اس کے سر پر اور اس کے چہرے پر ڈال کر اس کو گھروں سے باہر نکلنے کا حکم دے رہے ہیں مطلب پردے کے متعلق عجیب عجیب سوالات یہ کر رہا ہے حضرت سنتے رہے سنتے رہے اس کے سوالات آخر میں بھائی قرآن اور حدیث کے دلائل سے اس کو سمجھاتے تو سمجھ میں آتا کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے بعد سخت گرمی تھی ٹرین کا سفر تھا اپنے خادم سے کہا کہ بھائی شربت بناؤ جو ہم لے کر آئے ٹھنڈا پانی گلاس میں خادم نے شربت بنایا یہاں تک کہ لیمبو ڈال رہا ہے بہترین ٹھنڈا پانی سے شربت بنا رہے ہیں یہ بار بار انگریز جو ہیں اس شربت کی طرف دیکھ رہا ہے ظاہر سی بات ہے بھائی گرمی کا موسم ٹرین کا سفر اور اس میں بہترین لیمو کا شربت مل جائے تو کس کے دل کے اندر ہرس پیدا نہیں ہوگی منہ میں پانی کس کو نہیں آئے گا بار بار جب یہ انگریز دیکھ رہا ہے اس شربت کی طرف حضرت نے اب سوال کیا کہ بھائی بار بار آپ اس شربت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ انگریز کہہ رہا ہے کہ حضرت گرمی کا موسم اتنی سخت گرمی اور لیمبو کا شربت دیکھ کر کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بھائی تو کب سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آج مسلمان نے عورتوں کو جہل میں ڈال دیا قید کر دیا ہے پردے کا حکم دے دیا ہے فرمایا اگر ایک لیمو کا شربت اگر آدمی دیکھتا ہے اس کے منہ میں پانی آتا ہے بند تھن کر ایک عورت بغیر پردے کے اگر بال بتائے ہوئے چہرہ بتائے ہوئے لوگوں کے سامنے اگر آئے گی تو کیا لوگوں کے منہ میں پانی نہیں آئے گا کیا ہماری عورتیں اور ماں بہنیں اس لیے ہیں کہ لوگ اپنے منہ میں پانی لائے حضر مدنی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام کا ہر حکم اپنی جگہ پر بجا ہے تو مسلمانوں میں یس کر رہا تھا آج گناہ عام ہو رہے ہیں ہماری زندگیوں سے تقوی رخصت ہو رہا ہے حالانکہ زندگی میں تقوی اگر پیدا ہو جائے تو تقوی کے فوائد تقوی کا فائدہ کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں یتق اللہ فرآن اگر تمہاری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے گا اللہ حق اور باطل کی تمہیں تمیز دے دے گا کھڑے کھوٹے کی تمیز دے دے گا صحیح غلط کی تمیز دے دے گا پھر یہ انسان گمراہی کی طرف یہ انسان فتنے کا شکار نہیں بنے گا پھر حق اور باطل کی تمیز کیسے حاصل ہوتی ہے بھائی تقوی کی بنیاد پر تکوا ہوگا تو حق اور باطل کی تمیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے الوداع و نہایا میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں آ کر فجر کی نماز پر آئی دور فاروقی تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پر آئی فجر کی نماز میں اللہ کے نبی نے دو صورتیں تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کھجور کا ایک ٹھان لے کر آئی یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے دو کھجورے لی حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے دو کھجور عطا فرمائی میں نے ان دو کھجوروں کو کھایا یہاں تک کہ اس کے بعد صبح صادق کا وقت ہوا تو میری آنکھ کھل گئی یہ سارا واقعہ خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے آپ نے نماز پڑھائی فجر کی فجر کی نماز میں امیر المامنین نے وہی دو صورتیں پڑھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پڑھی تھی یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اس کے بعد ایک عورت حقیقتاً کھجور کا ایک ٹھال لے کر آئی یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دو کھجوریں لی اور ان کھجوروں کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر ذرا اور دو چار دے دیتے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی خواب میں دو سے زائد دیتے تو عمر بھی دو سے زائد دیتا یہ ہے اللہ اللہ فرقانہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہمیں ان واقعات سے سمجھ میں آتا ہے اگر زندگی میں تقوا پیدا ہو جائے گا بھائی اتقو فراست ینسر بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ مومن کی فراست ہے اور یہ فراست نصیب ہوتی ہے بھائی تقوی کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ایک آدمی حضرت کی ملاقات کے لیے آیا جیسے ہی ملاقات فرمائی چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ بھائی تم لوگ آنکھوں کا زینا کرتے ہیں اور بے تحاشا ملاقات کے لیے بے باق ملاقات کے لیے چلے آتے ہیں وہ آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت عثمان کیا آپ پر اللہ کی وہی آتی ہے فرما وہی نہیں آتی وہی تو صرف نبیوں پر آتی ہے علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آنکھوں کا زینہ کر کے آیا فرمایا اس لیے کہ میں نکل رہا تھا آپ کی ملاقات کے لیے بازار سے میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت عورت آ رہی تھی بار بار میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور آپ نے فوراً یہ کہا کہ تم آنکھوں کا زینہ کر کے آئے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا بھائی یہ مومن کی فراست ہے فراست المومن فَإِنَّهُ و بِنُورِ اللَّهِ اور یہ دور نصیب ہوتا ہے مسلمانوں تقوی کی بنیاد پر یہ دور نصیب ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے آج ہمیں ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا کریں اللہ کا خوف پیدا کرے اللہ کا در پیدا کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال کا وقت آیا معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور حضرت عائشہ سے فرمانے کہ عائشہ میرا انتقال کا وقت قریب ہے ہو سکتا ہے میرے انتقال کے بعد جو میرا مال ہے جو میری میراث ہے وہ مال جو ہے تیری دو بہنوں میں اور تیرے بھائی میں تقسیم کر دینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہے کہ ابا جان آپ کی تو میرے علاوہ ایک ہی بیٹی ہے اور آپ یہ کہہ رہے کہ تیری دو بہنوں میں مال تقسیم کر دینا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا معائشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری ماں حمل سے ہیں مجھے امید ہے کہ اس سے بچی کی پیدائش ہوگی یہ ہے اتقو فراست المومن فعین و بنور اللہ مسلمانوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں تقوی کی بنیاد پر اللہ حق اور باطل کی تمیز دے دیتا ہے کھڑے اور کھوتے کی تمیز دے دیتا ہے یہ ہے مطلب ہے فرآن کا اللہ تعالیٰ فرماتے وم تک اللہ اللہ مکھ رجا و یار ذک ہو لا نہ انسان کی زندگی میں تقوا پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دے گا مشکلات آسان کر دے گا پریشانیاں آسان کر دے گا اور آگے فرماتا ہے ویر ذک ہو میں نہ یا تصف ایسی جگہوں سے رزق دوں گا کہ جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا بیاج رزق تو بہت آ رہا ہے لیکن تقوی کی نہ ہونے کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسک میں برکت نہیں نہیں آج سر ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری زمینیں کوئی پانچ ہزار میں بینگا لینے کے لیے تیار نہیں تھا ہندوستان پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں آج جانتے ہیں کہ ایک کروڑ میں بینگا جا رہا ہے مال تو کثرت سے آ رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ مقروض ہی مقروض نظر آتے ہیں کیا بات ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال میں برکت نظر نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر ایسا رسک دے گا جو برکت والا ہوگا ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا تین بھائی تھے جب والدین نے چاہا کہ میرا مال جو ہے میری زندگی میں اپنے بچوں کو تقسیم کر دوں ایک بھائی نیک تھا اس نے کہا کہ یہ مال جو والدین کا ہے وہ آپ لے لیجئے اور والدین کی خدمت میرے ذمہ ڈال لیجئے وہ سمجھتا تھا کہ اسی میں سب کچھ ہے والدین کی خدمت میں دو بھائی تیار ہو گئے دونوں بھائیوں کو مال دے دیا ایک بھائی جو تھے انہوں نے اپنے ذمے والدین کی خدمت لے لی اب والدین کی خدمت کا واقعہ لمبا ہے لیکن میں سوت کرتا ہوا نقل کرتا ہوں والدین کی خدمت اپنے ذمے لے لی خدمت کرتے رہے کرتے رہے والدین کا انتقال بھی ہو چکا والدین کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ خواب دیکھ رہے ہیں اور اللہ بعض مرتبہ ایسے واقعات مجھے اور آپ کی عبرت کے لیے ظاہر بھی فرماتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آواز لگا رہا ہے بھائی تو نے والدین کی خدمت کی والدین کی خدمت کے لیے سارا مال بھی تو نے اپنے بھائیوں کو دے دیا تھا والدین کی خدمت کے سیلے میں تجھے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے سو درہم پڑے ہوئے اس دو درہم کو لے لے اس کی بنیاد پر تیرے مال کے مسائل حل ہوں گے وہ پوچھ رہا ہے خواب میں بھائی اس میں برکت ہوگی کہ نہیں کہا برکت تو نہیں ہوگی صبح میں اٹھے اپنی بیوی سے بیان بھی کیا کہ آج درات میں نے خواب دیکھا بیوی نے کہا کہ نہ لینا ہوتا تو نہ لیتے لیکن کم از کم دیکھ تو لیتے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب مجھے لینا ہی نہیں تھا جی گام میں جاؤں نہیں تھے گام نو نام لے نہیں میں نے نہیں لیے دیکھے بھی نہیں میں نے دوسرے دن خواب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلانے پتھر کے نیچے آپ کے لیے دس دینار والدین کی خدمت کا سیلا ہے لے لیجئے اسے پوچھ رہے ہیں کہ برکت ہوگی کہ نہیں کہا برکت تو نہیں ہوگی لینا ہو تو لے لیجئے کہا نہیں چاہیے تیسرے دن خواب دیکھا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دینار ایک پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے فرمایا اس میں برکت ہوگی کہاں ہاں اس میں برکت ہوگی آج ہم کثرت جانتے ہیں لیکن برکت نہیں جانتے ہیں ایک دینار لے لیا یہاں تک کہ ایک دینار کو لے کر بازار سے چلے بازار کے اندر مچھلی بک رہی تھی بہترین ایک دینار سے اس مچھلی کو خرید لیا چلو آج گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلاؤں جب گھر گئے اور بچھلی کو کاتا اہلیہ نے اس میں سے اتنا بہترین موتی نکلا اتنا بہترین موتی نکلا اس کو بازار میں بیچا گیا تو ساری زندگی کی کمائی کے لیے کافی ہو چکا یہ ہے برکت مسلمانوں اور یہ برکت ملتی ہے ومیت تک اللہ یج اللہ مخرجا ویر ذک من حیت الایہ تصیب صحابہ کو اللہ بلوں سے مال دیتے تھے اور آج ہمارا سارا مال بل میں جا رہا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے قضاء حاجت کے لے گئے ایک چوہا بل میں سے درہم دینار درہم ڈال رہا ہے درہم سولہ درہم ڈالے بل میں سے نکال کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیے نیا واقعہ پیش آتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرتے تھے اللہ کے حبیب سے فرمائے کہ اللہ کے نبی ہاتھوں میں قضاء حاجت کے لیے گیا یہاں تک کہ سولہ درہم چوہے نے بیل میں سے لا کر مجھے ڈالے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تیرا مقرر کیا ہوا ڈھس کہے تو تجھے ملا ہے فرمایا اسے استعمال کر لو معلوم بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کو بلوں سے ڈھس ملتا تھا آج ہمارا مال آیا گیس بل میں لائٹ بل میں فلانے بل میں سارا مال ختم ہو رہا ہے ہر آدمی شکایت کرتا ہے کہ مولانا ڈھس میں برکت ہی نہیں ہو رہی ضرورت اس بات کی مسلمانوں ومیت تک اللہ یجعل جا مخرجا ہو من ویر لا ہو معلوم یہ ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے تقوی کی بنیاد پر اللہ حق اور باطل کی تمیز دیتا ہے تقوی کی بنیاد پر معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نعمتیں عطا قرآن کریم میں میں نے شروع میں بات چھیڑی جگہ جگہ پر اللہ مجھے اور آپ کو تقوی کا حکم دے رہا ہے جگہ جگہ پر اللہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم دے رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے بہت ضروری ہے ہم اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کریں اس لیے کہ بھائی دنیا کی کامیابی کے لیے تقوی آخرت کی کامیابی پولے سیرا سے گزرنا ہوگا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی قرآن کریم میں اللہ فرماتے اللہ کھل دم بادہ لبادن ادب متقون وہاں پر بھی تقوی والے وہی من کم اللہ و ردحا کہنا اللہ رب کا حتم مقدیہ ونجلدین اللہ وہاں بھی فرماتے ہیں وہاں ہم جنت کے لیے متقیوں کا انتخاب کریں گے قرآن میں جگہ جگہ پر بھائی جنت کی نعمتیں کن کے لیے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم ان المتقین ان للمتقین مفازا ان للمتقین مفازا قرآن میں جگہ جگہ پر جہاں پر اللہ جنت کی نعمتیں بیان کرتا ہے جہاں بہترین نعمتیں ہیں وہاں فوراً اللہ کرے ان للمتقین متقین یہ ساری نعمتیں متقیوں کے لیے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں میں تقوا پیدا کریں تقوی والی زندگی لے کر انسان چلتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ سو فیصد یہ کامیاب ہوگا میں آخری مثال عرض کر دو اپنی بات ختم کر دو آپ کہو گے کہ بھائی دنیا کی کامیابی کی بھی کوئی مثال بتائیں آپ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے واقعے سے عبرت کیا نکالی ہم نے یہ حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ بچی اور آپ کو یہی تو عبرت دے رہا ہے کہ بھائی ایک پلاننگ بھائیوں نے فرمائی تھی اور ایک پلاننگ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام چلے تھے لیکن کون کامیاب ہوا حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے بھائیوں نے پلاننگ بنائی یا پلاننگ بنائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں اکتلو یوسف اکتلو یوسف ابی ترحو وردن یکلو لکم وجہ ابیکم بتکولو من بعدی قوما صالحین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلاننگ بنائی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق یا تو یوسف کو قتل کر دو یا تو ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ والد کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جاوے یہ پلان بن رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا یہاں تک کہ مصر کے بازار میں بیچا گیا تہمت لگائی گئی اس سارے حالات سے گزر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھائی تقوی والی زندگی کو لے کر چلیں گے تو وہ تھوڑے حالات تو ابتدا میں آئیں گے لیکن کامیاب کون ہوئے بھائی چلے تھے ایک پلاننگ لے کر لیکن وہ ناکام ہوئے اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں تقوی نہیں تھا حضرت یوسف چلے تھے ایک پلاننگ کو لے کر لیکن تقوی تھا زلیخا دعوت دے رہی ہے آپ نہیں گئے تقوا تھا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے اس زمانے کی خوبصورت عورت تھی سلیکھا یہاں تک کہ آخر میں کیا ہوا حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کامیاب ہوئے کیونکہ حضرت یوسف تقوی والی زندگی کو لے کر چلے تھے حضرت یوسف عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بھائی فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر درخواست کی یا العزیز مسنا ولنا الدر وجینا ببضعت مزجات باو بلنا الكيل وتصدق علينا ان بھائیوں نے درخواست کی کہ عزیز مصر نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں یوسف یہ تو جن کو کنویں میں ڈالا تھا اے عزیز مصر ہمارے گھر والے تکلیف میں پریشانی میں ہم تو کھوتے درم لے کر آئے لیکن آپ سے درخواست ہیں کہ آپ جرا نرمی کا معاملہ فرما دیجئے اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولادیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ عرش پر بٹھا ہیں یہ بھائی فرش پر بیٹھے تھے لیکن آگے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں خلاصہ نقل کرتا ہے اللہ خلاصہ نقل فرما رہے ہیں یوسف کیوں کامیاب ہوئے یوسف علیہ السلام تو السلام کی کامیابی کی وجہ کیا تھی قرآن کریم میں آگے اللہ اشار فرماتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسرین کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے متقیوں کے اجر کو کبھی اللہ ضائع نہیں فرماتے یہ لب لباب اور خلاصہ ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف تقوی والی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں جب تقوی زندگی میں ہوگا کامیاب ضرور ہوں گے بھائی ظاہر سی بات ہے جو انسان تقوی والی زندگی کو لے کر چلتا ہے حالات تو تھوڑے سے آ جاتے ہیں لیکن اللہ کامیابی کے اس مقام پر پہنچاتے ہیں کہ دنیا کی نگزریں حیران ہو جاتی ہیں ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ ایک زمانے کے بادشاہ ہیں لیکن تقوی والی زندگی کو لے کر چلے ہیں تو ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے کپڑے سی رہے ہیں ان کے زمانے کا ایک سپاہی تھا جو آج بادشاہ بنا ہوا ہے ابراہیم ابن آدم سے فرمانے کی ابراہیم تو بھی عجیب ہو بادشاہ تھے اس زندگی کو چھوڑ کر آج ایسی زندگی اختیار کی کہ اپنے ہاتھ سے کپڑے سی مہینے پڑتے ہیں ایک مرتبہ ایک وہ مقام تھا آپ کا آپ کے حکم کے اوپر ہزاروں خادمین تیار ہو جاتے تھے ابراہیم ابن ادم فرماتے اچھا بھائی تمہارے پاس حکومت ہے انسانوں پر تمہاری فرمایا ہاں ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے سمندر میں سوئی ڈال دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ لاؤ اس سوئی کو منگاؤ سمندر سے فرمایا کہ دریا کی مچھلیوں پر میری حکومت تھوڑی ہے انسانوں پر ہے ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی اے دریا کی مچھلیاں میں نے جو سوئی ڈالی ہے وہ سوئی لاؤ کوئی سونے کی سوئی لے کر کوئی چاندی کی سوئی لے کر حاضر ہو رہی ہے ابراہیم ابیادم فرماتے ہیں مجھے وہ لوہے کی سوئی چاہیے جو میں نے ڈالی ہے ایک مچھلی لوہے کی سوئی سمندر سے لے کر آ رہی ہے ابراہیم ابیادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ یہ حکومت اچھی کہ وہ حکومت اچھی ہے یہ حکومت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور سے چلے سہارنپور میں بعد لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت یہاں ایک مکان جو ہے وہاں جناتوں کا مکان شمار ہوتا ہے وہاں کوئی انسان نہیں جاتا یہاں تک کہ حضرت حاجی صاحب کو اس مکان میں ٹھہرا دیا حاجی صاحب نے کندی ڈال دی دروازہ بند کر دیا جب فجر کے پہلے تحجد کے لیے اٹھے تحجد پری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں دیکھا کہ ایک آدمی وہاں سامنے کھڑا ہے حضرت کے سامنے ادب کے طور پر حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دروازہ بند کیا تھا یہ آدمی آئے کہاں سے حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ہمارے سارے اکابرین کے شیخ تھے گیا فرمایا کہ آپ کون ہیں بھائی میں نے دروازہ بند کیا فرمایا حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ تو جناتوں کا مکان ہے یہ متروک مکان ہے یہاں کوئی انسان نہیں آتا حضرت آپ تشریف لائے ہیں حاجی صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ حاجی صاحب حاجی صاحب سال ہو سال سے تمنا تھی کہ آپ کی زیارت کروں آج اللہ نے یہ موقع دیا کہ آپ کی زیارت کرنے کا ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے حضرت بیت ہونا چاہتے ہیں آپ بیت فرما لیجئے حاجی صاحب فرما رہے ہیں اچھا بیت ہونے آئے انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں لوگ پریشان ہیں آپ سے اور آپ مجھ سے بیت ہونا چاہتے ہیں ایسا بات کے بعد کسی انسان کو ہم پریشان نہیں کریں گے لیکن بیت فرما لیجئے جنات حاجی صاحب کے ہاتھ پر حضرت فرما رہے ہیں بھائی مولانا یامین صاحب جو ہے وہ قریب میں رہتے ہیں ان سے بھی ملا کرو آپ وہ جنات یہ کہہ رہے کہ حضرت ان کا روب ایسا ہے کہ ان کے سامنے سے بھی گزرنے کی ہمت نہیں ہوتی مسلمانوں زندگی میں تقوی ہوگا خدا پاک کی قسم زمین پر بھی تمہاری حکومت ہوگی اور سمندروں پر بھی تمہاری حکومت ہوگی شرط یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے بھائی تقوی تھا صحابہ کے دور کے واقعات آپ اٹھائیں زندگی میں تقوی تھا تو کیسی کامیابی تھی کیسی کامیابی تھی جب تقوی زندگی میں تھا گناہ کا خوف زندگی میں تھا یہی میرے اور آپ کے لیے مسلمانوں بات اسی لیے عرض کی روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوا پیدا ہو جائے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا در پیدا ہو جاوے آج جو ہم گناہوں میں جرات کر رہے ہیں گناہوں میں اسرار جو کر رہے ہیں یہ اسرار اور جرات ختم ہو جائیں آخری حدیث نقل کر دوں بخاری شریف کی روایت دیکھو یہ صحابہ کی زندگی کے واقعات پڑھ کر ہمیں عبرتیں حاصل ہوتی ہے قبیلے گاندیا کی ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی کیسا خوف تھا اللہ کا میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے کیسا در تھا اللہ کا وہ جانتی تھی نبی کے پاس جا کر زینا کا اقرار کروں گی مجھے سنسار کر دیا جائے گا پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا کوئی بلانے نہیں گیا تھا کوئی کہنے کے لیے نہیں گیا تھا بخاری شریف کی رواج قبیل لہگان دیا کہ عورت اللہ کے حبیب کے پاس تشریف لائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے حبیب مجھ سے زینہ کا ارتکاب ہو چکا ہے اسلام میں جو سجائیں جانی فرما دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پہن لیا دوسری طرف آ کر یہ کہا اللہ کے حبیب میں نے زینا کا ارتکاب کیا زدہ جانی فرما دیجئے نبی نے چہرہ تیسری طرف پہن لیا یہ عورت اللہ کے حبیب کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی زینا کا صدور ہوا ہے سجا جانی فرما دیجئے نبی اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے میں عمل سے ہوں میں نے زینا کا ارتکاب کیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا زینا تو نے کیا ہے اگر تجھ پر سجا جاری کر دی جائے گی تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ مر جائے گا قیامت کے دن اس کا ذمہ دار کون ہوگا بچی کی پیدائش کے بعد آ جانا تجھ پر سزا جاری کر دی جائے گی یہاں تک کہ ایک سال کا موقع مل رہا ہے کوئی ارادے میں تبدیلی نہیں ایک سال کے بعد کوئی بلانے نہیں گیا تھا خدا کریے کہا کہ اللہ کے حبیب اب تو بچے کی پیدائش بھی ہو چکی معصوم کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئی اللہ کے نبی سینہ کی سزا جانی فرما دیجئے اللہ کے حبیب نے اگر تجھ سزا جانی کی جائے گی یہ معصوم کو دودھ کون پلائے گا یہ معصوم مر گیا قیامت کے دن اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ اپنے بچے کو لے کر واپس گئی دو سال تک دودھ پلایا کوئی بلانے نہیں گیا تھا کوئی دینے نہیں گیا تھا دودھ پلانے کے بعد جب بچہ روٹی کھاتا ہوا ہو گیا منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر اللہ کے حبیب کے پاس آئی اللہ کے نبی اب تو بچہ روٹی کھاتا ہوا بھی ہو گیا ہے اللہ کے نبی زینا کی سجا جاری فرما دیجئے دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں آسان ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ صحابہ مدینہ کی پتھرے علاقے میں لے جاؤ ان پر پتھر مار مار کر ختم کر دو صحابہ لے کر جا رہے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار رہے ہیں خون کا فوارا اڑا حضرت خالد کے کپڑے پر گرا دو چار جملے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے متعلق برے فرما دیے اللہ کے نبی نے فرمایا خالد اللہ کے حبیب نے فرمایا خالد اس عورت کو برا بنا نہ کہو اس عورت نے ایسی توبہ فرمائی ہے مدینہ کے ستر آدمیوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اگر توبہ تقسیم کر دی جاتی خدا پاک کی قسم اس عورت کی توبہ کی بنیاد پر ان ستر آدمیوں پر جنت واجب ہو جاتی بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا خالد اگر پورے مدینے پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاتا پورے مدینے والوں پر جنت واجب ہو جاتی یہ تقوا تھا خوف تھا ایک گناہ ہو جاتا تھا کیسا ڈر محسوس ہوتا تھا مسلمانوں مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں تقوا پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں حضرت کاری صاحب بہتے تھے حضرت قاری احمد علی صاحب کے پاس بھی میں ہدایت النحو پڑا ہوں ان کے بھائی ہیں اور میرا جب عربی دوم میں فلاح دارین میں پڑھنے کا زمانہ حضرت قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ یا میرے استاد ہیں ان کے سامنے کوئی جرت کی ہو معافی کا طلبگار ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرمائیں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم اللهم لك لك لك الحمد الحمد الحمد كثيرا كما انت انت انت انت انت انت قيم السماوات السماوات والارض والارض رب لا لا لا اله اله اله الا الا الا سبحانك سبحانك سبحانك اني اني اني كنت كنت كنت من من من الظالمين الظالمين الظالمين یا رحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا ستار العیوب یا ذل قوت المتین یا رائم المساکین یا دل جلال والاکرام یا دل جلال والاکرام یا دل جلال والاکرام یا اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں بدکار ہیں اللہ کیسے بھی ہیں بندے تو تیرے ہی ہے اللہ نام تو تیرا ہی لیا ہے اللہ تیرے لادل نبی کے امتی ہے اللہ ہم سب مل کر تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں ہماری خطائیں بہت ہیں اللہ ہمارے گناہ تیرے آف سے زیادہ تو نہیں ہے اے اللہ تیرے بخشش سے زیادہ تو نہیں ہے اے اللہ تیرے فضل سے زیادہ تو نہیں ہے اے اللہ تجھے اپنے فضل کا واسطہ ہے اے اللہ تجھے اپنے آف کا واسطہ ہے اپنے درگزر کا واسطہ ہے گنہ گاروں کو معاف فرما اللہ ہم گنہ گاروں کو معاف فرما اللہ ہم گنہ گاروں کو معاف فرما اللہ رحمت کا ایک حصہ تو نے دنیا میں اتارا ننانوے تو تیرے پاس ہے اللہ یہ اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہم گنہ گاروں کو معاف فرما ہمیں معاف فرما ہمارے گھر والوں کو معاف فرما رشتہ دار بھائی بہنوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ مشکلات کو حل فرما زندگی کا چین سکون لطف و مزہ عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون عطا فرما ہمارے گھروں میں داقرین شاکرین پیدا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں بچوں میں بوڑھوں میں عورتوں میں جوانوں میں نماز کو زندہ فرما اے اللہ تیرے احکام کو اور نبی کی سنتوں کو ہمارے گھر کے اندر زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اپنانے کی اور جاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اے اللہ ہم میں ہمارے والدین بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب متعلقین محبین میں اس مجمع میں اللہ امت میں جو بھی بیمار ہے مالک تیرے علاوہ کون شافی ہے اللہ کون شفا دے سکتا ہے اللہ ہم تجھ ہی سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ تو ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے والدین بھائی بہن رشتہ دار دوست احباب متعلقین محبین میں اے اللہ بہت سے تیرے پیارے ہو چکے ہیں گزشتہ سال دعاؤں میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے تھے آج قبروں میں جا کر سوئے ہوئے ہیں ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں اے اللہ ہم ضرور ان ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ایک دن ضرور اس جگہ پر جانا ہے اے اللہ نہ معلوم کوئی وقت کب آ جائے گا کوئی غسل دے رہا ہوگا کوئی کفن پہنا رہا ہوگا کوئی آواز لگا رہا ہوگا اے اللہ اے اللہ لوگ ہمیں کلیمہ پڑھا ہے اس سے پہلے اخلاص کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ لو اللہ ہم لوگ ہماری صلاحت جنازہ پر ہیں اس سے پہلے ہم سب کو نمازوں کی حاضری نصیب فرما اے اللہ تو نے دنیا میں گناہوں پر کیسے ستاری فرمائی ہے لوگ کتنی محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اے اللہ قیامت کے دین تو اولین اور آخرین کے لوگ ہوں گے میرے نبی بھی ہوں گے اللہ انبیاء بھی ہوں گے میری زندگی کا فلم نہ چلائیو ورنہ میری اولاد بھی مجھے لاتے مارے گی ابا دنیا میں تم کیسی نصیحت کرتے تھے آج تمہارے نامہ امل تو کیسے کھلے ہوئے ہیں اے اللہ نے دنیا میں ستاری فرمائی ہے آخرت میں ستاری فرمائیو نامہ عمل کو سیدھے ہاتھ میں دیجیو اللہ ہم خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں سے کہیں لو میرے نامہ عمل کو پڑھو میری کامیابی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ کامیابی اصل کامیابی ہوگی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بڑی مبارک گریوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ تیرے حبیب سے سنا ہے رمضان کے مہینے میں روزے دار کے افطار کے وقت کی دعاؤں کو تو رد نہیں کیا کرتا اے اللہ اتنا بڑا مجمع جس میں علماء بھی ہے صلاح بھی ہے اللہ سفید ریش والے نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اے اللہ معصوم بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں گھروں میں پردہ نشین ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی پردوں کی عزت کی تو قسمیں کھایا کرتا تھا تیرے حبیب قسمیں کھایا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ کوئی تو تیرا چہیتا ہوگا کوئی تو چہیدی ہوگی اے اللہ اس کے توفیل میں ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے اے اللہ اے اللہ ہماری روزوں کو قبول فرما ہماری تراوی کو قبول فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر مالک تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے سامنے سدہ ریز ہو کر اے اللہ تیرے سامنے پیشانیاں رگڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں پیدا فرما اے اللہ جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہیں یہ کابت اللہ کا دروازہ پکڑ کر تجھ سے اولاد کی بھیک مانگتی ہے رات کی تنہائیوں میں تجھ سے اولاد کی بھیک مانگتی ہے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما اللہ جتنے اولیاء اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے شادیوں کا انتظام نہیں ہوا میرے مالک تو اپنے خزانے غیب سے شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا یہ اللہ شادیوں کے بعد جہاں طور کی شکلیں ہیں مالک جور کی اور محبت کی اتفاق کی شکلیں پیدا فرما طور کی شکلوں سے اللہ حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما جوڑ پر مالک تو اپنے رحمتیں اتارتا ہے طور پر رحمتیں چھین لیتا ہے اے اللہ تو محبت کی شکلیں پیدا فرما جوڑ کی شکلیں پیدا فرما اتفاق کی شکلیں پیدا پیدا فرما طور کے شکلوں سے اللہ تو حفاظت فرما اے اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے ان کو رہائی عطا فرما مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ ان کو بری فرما اے اللہ ہم سب دلوں میں کچھ عزائم مقاصد لے کر بیٹھے ہیں کوئی نہ جانتا ہو کائنات کے مالک تو تو جانتا ہے ہم سب کی دلی مرادوں کو اور امیدوں کو اللہ پوری فرما دے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اے اللہ یہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کریم تو نے بنایا تھا یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو یہ کہہ دیا تھا لا جاؤ میرے کوئے میں میں ڈالنے والے بھائیوں نے تم سب کو معاف کر دیا میں تم سے انتقام لینا نہیں چاہتا محمد رسول اللہ کو قریب تو نے بنایا تھا اے اللہ میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر دشمن سامنے موجود تھے چاہتے تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیتے اے اللہ حضرت حمزہ کے قاتلین موجود تھے نبی پر سلا جزور ڈالنے سب موجود تھے مالک میرے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا لا تسریب علیکم اليوم جاؤ مکہ والوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا آج میں تم سے بدلہ لینا نہیں چاہتا اللہ محمد رسول اللہ کو کریم تو نے بنایا تھا اللہ تو تو اکرم الاکرمین ہے تو تو ارحم الراحمین ہے اللہ اللہ تو آج یا اللہ اس مسجد توحید کے مجمع کو تو یہ کہہ دے لا تسریب علیکم اليوم جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا مالک تجھے کون پوچھنے والا ہے ہم گنہ گاروں کا میرا پار ہو جائے گا اللہ آج تو یہ کہہ دے اس بجبے کو لا تصریح والے کو جاؤ روزے داروں میں نے تم سب کو معاف کر دیا اے اللہ اللہ اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کو اگر دھکا مار کر گھر سے نکال لیتی ہے اے اللہ یہ بچہ گھر سے نکل جاتا ہے کہیں کھا لوں گا کہیں سو جاؤں گا یہ بچہ بھی رات کی تنہائیوں میں ماں کی یاد کر کے گھر کی چوکھت پر آ کر سو جاتا ہے صبح میں پھر ماں دھکا دیتی ہے بچہ ماں سے کہتا ہے اماں تم نے نکال لیا تھا سوچ لیا تھا کھانا بھی کہیں مل جائے گا اماں سونا بھی کہیں مل جائے گا لیکن اماں رات کی تنہائیوں میں گھر آتا تھا تم ایک مرتبہ پوچھتے تھے بیٹے کیسے ہو ماں سارا تھکان دور ہو جاتا تھا ماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے تمہارے جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے اللہ آج یہ مرتبہ مطلب بھی تجھ سے کہہ رہا ہے اللہ ایک نہیں ستر نہیں ہزار ماہوں سے زیادہ رحیم خدا ہے اللہ اے اللہ تو ہزار ماہوں سے زیادہ رحیم خدا ہے اللہ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے تیرے جیسی محبت دنیا میں کون دے سکتا ہے اللہ اے اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ اے اللہ تو ایک نگاہ تو اس مجمے پر محبت کی ڈال دے اللہ تو ایک نگاہ تو ڈال دے اے اللہ تو ایک نگاہ تو ڈال دے محبت کی اللہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے نبی کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد